الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور ومن ومن سيئات يهده الله الله فلا فلا مضل له له يضلل هادي لا لا وحده شريك له اشہد ال محمدا عبده ورسوله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 لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ تعالی کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ وہ ہے الحی القیوم ہے وہ ایسا الہ ہے لا خز ہو ولا تم نوم جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی اسے اونگ اور نیند کیسے آئے اور یہ اونگ اور نیند اس کی صفت کیسے ہو سکتی ہے وہ تو الہ العالمین ہے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق اس وقت چھتیس ہزار نظام شمسی ہے فرشتے ہیں جنات ہیں انسان ہیں چرند ہیں پرند ہیں درند ہیں حشرات العرض ہیں زمین اور آسمان کے درمیان خلا میں اڑنے والے پرندے ہیں سمندروں کی مخلوقات ہے وہ ان سب کا الہ ہے سب کے مسائل سننے والا سب کی درخواستوں کو قبول کرنے والا پوری کائنات کا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے پوری کائنات اس کے سامنے اور پوری کائنات کا اس کے ساتھ تعلق ہے اپنے ہر مسئلے میں تو اسے اون کیسے ہے اسے نیند کیسے ہے اس الہ کا مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو منقطع ہو جائے گا اگر الہ کو بھی نیند آ جائے تو اس دورانیہ میں مخلوق کے مسائل کہاں جائیں گے ان کی درخواستیں کہاں جائیں گی کون سنے گا کون قبول کرے گا نہیں سن لیجئے جو الہ ہے مانا جو مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے اور جسے اونگ بھی آ جائے اور نیند بھی آ جائے وہ نہ مشکل کشا ہو سکتا ہے نہ حاجت روا ہو سکتا ہے یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اس کو اونگ بھی آ جائے اس کو نیند بھی آ جائے اور وہ حاجت روا بھی ہو وہ مشکل کشا بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا وہ الہ ہے کہ لا خود ہو سے نہ تو ہونا نہ ہو نیند تو دور کی بات ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی جبکہ جو خلاق ہے اس کی صفت میں نیند بھی ہے اور اونگ بھی ہے میں خلائق میں سے کس کس کے حوالے دوں افضل الخلائق سید الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سید الخلائق ہیں صرف سید البشر نہیں ہے سید الخلائق ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب کے سردار محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کو بھی اونگ بھی آتی ہے اور آپ کو نیند بھی آتی ہے امام مسلم رحم اللہ نے سیدنا ابو قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب المساجد کے اندر ایک حدیث نقل کی سفر کا موقع ہے دن بھر صحابہ کرام سفر کرتے رہے تھکاوٹ رات ہو گئی مگر جس جگہ رات ہوئی وہاں قرب و جوار میں پانی کا وجود نہیں اور پانی کتنی بڑی نعمت ہے نبی علیہ السلاط اسلام ہمیں کہ ان گم تسیرون عشیتکم کم و لیلتکم و تا تو نلما ان شاء اللہ اگر آپ ہمت کر لیں پڑاؤ ڈالنے کے بجائے اپنے سفر کو جاری رکھیں تو رات کی تکلیف تو ہوگی مگر کل صبح اللہ کی توفیق سے آپ وہاں پہنچیں گے جہاں وافر مقدار میں پانی موجود ہے تھکاوٹ کے باوجود صحابہ کرام چل پڑے سواریوں پر سوار ہو گئے نبی علیہ سات اسلام کی عادت مبارک آپ نے اکثر سنی ہے کہ سفر میں آپ کی سواری سب سے آخر میں رہتی تھی سب سے آخر میں اور میدان جہاد میں صف میں محمد الرسول اللہ ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سب سے آخری سواری کیوں ہے کس جذبے کے تحت اس لیے اگر کوئی مسافر بیمار ہو جائے کسی مسافر کا سامان گر جائے کسی کی سواری چلنے سے کافر ہو جائے کوئی بھی پریشانی لائق ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی محمد الرسول اللہ کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں میدان جہاد میں پہلی سب میں نبی علیہ السلام ہوتے تاکہ دشمن کا اگر تیر اور نیزا تلوار آئے تو سب سے پہلے سینا آگے ہو تو محمد اور رسول اللہ کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم اب سواری آپ کی آخر میں سفر جاری ہے ابو کتادا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ہو میرے دل میں خیال آیا دن بھر بھی ہم نے سفر کی ہے اور پوری رات ہم نے اگر سفر کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سواری پر نبی علیہ السلام کو نیند آ جائے اور کہیں آپ گر نہ جائیں ابو کتادا نے سواری پر سوار ہونے کی بجائے بہتر سمجھا کہ خاموشی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سواری کے پیچھے چلتا رہو کہیں اگر آپ کو نیند کا غلبہ آئے او گئے تو کم از کم آگے بڑھ کر آپ کے سر مبارک کو اپنے ہاتھ کا سہارا دے کر گرنے سے بچا لو نبی علیہ السلام کو کوئی پتا نہیں کہ میرے پیچھے بھی کوئی ہے اور ابو کا دادا آپ کی سواری کے پیچھے چلتے آ رہے ہیں ایسی قربانی دینے والی جماعت کہاں ملے گی رات بھر نامحالا نبی علیہ السلام کی سواری کبھی تیز ہوتی ہوگی ابو کتادا کو دوڑنا پڑتا ہوگا کبھی سواری چلتی ہوگی ان کو بھی چلنا پڑتا ہوتا کہیں پہاڑ بھی آ جاتے ہیں کہیں کھڈے بھی آ جاتے ہیں پیچھے جا رہے فرماتے کہ حتیٰ کہ رات کا ایک طویل حصہ گزر گیا اچانک میں نے کیا دیکھا کہ نبی علیہ سات اسلام کو اونگ آئی اور آپ کا سر جھک گیا پھر آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا یہ نیند اور اونگ میں فرق ہے اور یہی فرق واضح کرنے کے لیے مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لاتا خود ہو سینا تو ورا نوم اللہ کو نہ اونگ آتی ہے جس پہ بندہ کنٹرول کر لیتا ہے نہ نیند آتی ہے جس پر بندہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتا تین مرتبہ وقفے وقفے سے نبی علیہ سات اسلام کو اونگ آتی رہی سر جھکتا رہا آواز کا سسٹم کوئی صحیح نہیں کہتے کہ تھوڑا سا کم کرتے ہوا اور آپ اپنے پر کنٹرول کرتے رہے چوتھی مرتبہ ابو قطع کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نیند آ گئی سواری چل رہی ہے آپ کو نیند آ گئی اور ایک سائڈ پہ آپ کا سر جھکنے لگ گیا قریب تھا کہ آپ گر جاتے بڑی ہاتھ کی صفائی کے ساتھ میں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے آپ کے سر کو اٹھا لیا جو ہی اٹھایا آپ کی آنکھ کھل گئی آپ میں کہ من ہاضا کون ہے میں نے کہا ابو کتا تھا آپ میں کہ متا کہاں ہاضا مسیروں کو منی ابو قطع تھا تو میرے ساتھ کب سے پیدل چل رہے ہو پیدل چل رہے ہو کب سے میں نے کہا منظور لیلا اللہ سر پوری رات ہو گئی ہے قربان پوری رات ہو گئی میں آپ کے ساتھ پیدا چلتا رہا نبی علیہ ساتھ اسلام کہ حافظ اللہ ہو بیما حافظ ابھی نبی ہو ابو کو رات بھر تو اللہ کے نبی کی حفاظت کرتا رہا میری دعا ہے تیری جتنی بھی زندگی ہے اللہ تیری حفاظت کرے یہ ہے امام الانبیاء اکرم الانبیاء نیند بھی ہے اور اونگ بھی ہے جو ادا ہے نہ نیند نہ اونگ اور جس کی سمت میں نیند اور اونگ ہو وہ الا نہیں ہے وہ مشکل کشا نہیں ہے وہ حاجت روا نہیں ہے ہمیں پوری کائنات کا اپنے الہ کے ساتھ تعلق ہے اور الہ کی نگاہ میں پوری کائنات ہے اس کی صفت ہی نہیں وہ تو پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا ہے ایک موقع پر امام نسائی لکھتے ہیں نبی علیہ سات السلام نے سفر کے دوران پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اس صحابہ سے فرمایا کہ رات کا ایک حصہ ختم ہو چکا ہے اگر ہم سب سوتے ہیں تو خطرہ ہے کہ صبح کی نماز لے جائے گی اگر رات بھر سارے جاگتے ہیں تو کل دشمن کا مقابلہ ہے جو بڑا مشکل ہو جائے گا میں یک لو نل لتا لا نر کو جو آج سلا تھے ان سلا تھے صبح کوئی ہے جو قربانی دے بجائے اس کے کہ ہم سب جاگے ایک ہی جاگتر ہے اور صبح کی نماز کے وقت ہمیں اٹھا دے کون ہے قربانی دینے والا سعید بلال نے کہا آنا اللہ کے سر میں حاضر ہوں ٹھیک ہے اب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب حتا سر سربعادہ آسانی تمام صحابہ کرام سو گئے حتیٰ کہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ بھی سو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا بلال اون کے کچاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور چہرہ اسی طرف کیا ہوا ہے جہاں سے نشانی نکلنی ہے کہ صبح صادق ہو گئی صبح صادق کی اظہار کر رہے ہیں اور ٹیک لگائے بیٹھے ہیں کیا بنا ہوا ٹھنڈی چلی موسم ٹھنڈا حتیٰ کہ سیدنا بلال کو بھی آنکھ لگی سو گئے سو گئے جب سو گئے تو معاملہ تعطل کا ہو گیا حدیث کا فیض حتہ آئی قدا ہم ہر روشم سن نیند آ گئی کائنات کے امام سوئے ہوئے ہیں صبح کا وقت ہو چکا ہے پتہ نہیں تمام صحابہ جو آپ کے ساتھ ہیں سوئے ہوئے کسی کو پتہ نہیں کہ صبح ہو چکی نیند ہے نیند جسے موت کی ایک قسم کہا گیا ہے نوٹ کر لیجئے بندہ شام کو رات کو سوتا ہے تو کیا دعا پڑتا ہے کسی سے جا کر پوچھو کسی عالم سے جا کر پوچھو وہ عالم ہو اس کے پاس علم ہو چاہے اس کی نسبت شافیت کی ہو کوئی حرض نہیں مالکیت کی ہو حملیت کی ہو حنفیت کی ہو کوئی حرض نہیں آپ اس سے پوچھیں سوتے وقت کی دعا کیا ہے وہ کہے گا مختصر جو دعا ہے اللہ بسم کا اموت و آیا اموت اللہ بسم کا اموت اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں اموت میں مر رہا ہوں نیند کو موت کہا گیا ہے جب نیند میں کہ وقت ہو گیا ہے تو موت میں کس کو پتا چل سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کون کس حالت میں ہے کس حالت میں نہیں ہے کیا ہوگا نہیں سوئے ہوئے صحابہ کرام سوئے ہوئے کس چیز نے جگایا کری کرنا ہم ہر شن سے سورج کی شعاؤں نے کائنات کے امام کو اور صحابہ کرام کو جگایا سورج نکل گیا سورج کی شوائیں نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پہ پڑی آپ کی آنکھ کھل گئی صحابہ کرام کے چہرے پہ پڑی آنکھیں کھلی اب نبی علیہ السلام سیدنا بلال کے پاس آئے اور میں کہیں نما کھولتا یا بلال دیکھا بلال بھی سوئے ہوئے اٹھایا بلال وہ وعدے کہاں گئے کہ تم نے ہمیں صبح کی نماز کے لیے اٹھانا تھا وہ وعدہ کہاں گئے صحابہ کو بھی نیند آ گئی اللہ کے نبی کو بھی نیند آ گئی جب نیند آ گئے نیند کی حالت میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا رات میں کس طرح تبدیلی آ گئی رات ختم ہو گئی دن آ گیا کوئی پتا نہیں جب وقت کی تبدیل تبدیلی کا احساس نہیں ہوتا نیند میں اور چیزوں کو کیا احساس ہوگا کتنا خلید اور گندا عقیدہ ہے کہ موت بھی آ گئی حالات تو بھی واقف ہے رو قبض ہو گئی دنیا میں کیا ہو رہا ان کو معلوم ہے پہچان بھی ہے وہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں مسائل بھی حل کرتے ہیں یہاں خالی نیند ہے نیند ہے موت میں تو سانس کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے نیند میں سانس بھی آ جا رہا ہے سانس بھی آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے لیکن کوئی پتہ نہیں کیا تبدیلی آ گئی رات ختم ہو گئی سورج نکل گیا سورج کی شعاؤں سے آنکھ کھلی کس ہستی کی سید الخلیق محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کو سمجھو بلال کو جگایا سب کو جگایا اس کے بعد نبی نے ہمارا لیا خود کلو رجلن برا سرا ہے فن ان منزل حضر ہزار ہی شیتان اٹھو اور اپنی سواریوں کو بھی کھڑا کرو یہاں سے کوچ کرو یہاں ہم صبح کی نماز بھی نہیں پڑھتے کیوں اس جگہ پر ہمارے اوپر رات کو شیطان نے حملہ کیا ہے شیطان کا حملہ ہو گیا اور جگہ بھی بدلتے ہیں اور آگے چل کر نماز پڑھتے ہیں آگے چل کر اللہ کے نبی نے نماز پڑھی یہ نیند بھی آ جاتی پتا نہیں یہاں اس دعوے کا بھی بتلان ہو گیا جو جھوٹی بات کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سو گئے اصل کی نماز کبک چلا گیا سورج غروب ہو گیا سیدنا علی اٹھے رونے لگ گئے کہ اللہ میری تو زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی میں نے تو ہمیشہ ہر نماز وقت پڑھی ہے اللہ آج بھی میں اثر کی نماز وقت پڑھنا چاہتا ہوں اس راہ کیا اللہ نے سورج کو واپس بلا لیا سورج واپس آ گیا دوبارہ اثر ہو گئی علی نے نماز پڑھی اور پھر سورج غروب ہو گیا میں سیدنا علی کی شان کو مانتا ہوں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہے ان کی ایک شان ہے ان کا ایک مقام ہے نبی علیہ السلام نے ہمیں تھا خیبر کے موقع پر کل علم اس کو دوں گا کل سبا سالار اس کو بناؤں گا یو حب اللہ رسول جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور علم کس کو دیا سبا سالار کس کو بنایا سیدنا علی کو رضی اللہ عنہ میں ان کی شان کو مانتا ہوں ان کی عظمت کو مانتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں شان میں عصمت میں سیدنا علی آگے ہیں یا محمد الرسول اللہ آگے کچھ بھی ہو آپ کئی دو سہیلیوں کا مناظرہ سن چکے ہیں حد درجہ دوستی ہے عمر بھی ملتی جلتی ہے سید عائشہ ہے سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہما دوستانہ ماحول ہے اور دوست سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہاری عظمت ہے تمہاری شان ہے لیکن جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے وہ تجھے نہیں دیا وہ کیسے سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کچھ بھی ہے تو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے میں محمد مصطفیٰ کی لگتے جگر سید عائشہ وہ بھی تو خطیبہ تھی محدثہ تھی فقیہ تھی فرماتی ہے فاطمہ بالکل ٹھیک ہے یہ جو عظمت ہے اس میں ایشا شریک نہیں ہے لیکن سن لے نبی علیہ السلام نے سمجھا تھا ہر نائک بیوی اپنے خامد کے ساتھ جنت میں جائے گی تو علی کے ساتھ جائے گی میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ جاؤں گا اب تو بتا کہ کل قیامت کے دن جس ہستی کے ساتھ تو جنت میں داخل ہوگی وہ افضل ہے کہ جس کے ساتھ ایسا جائے گی وہ افضل ہے سیدہ فاطمہ خموش ہو گئے اور کہ واقعی اس قسمت میں میں شریک رہی ہوں کے امام سو گئے سورج نکلایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی خاطر سورج کو واپس نہیں کیا کہ واپس چلا گیا میرا نبی نماز پڑے گا اس کے بعد طلوع ہونا سیدنا علی کے لیے طلوع ہو گیا یہ غرب ہے اور یہ ترتیا زمین کی پتھر صرف جماعت اہل حدیث کا ہے جو نہ عقیدے میں غلم کرتے ہیں نہ عمل میں غلم کرتے ہیں نہ فضائل میں غلم کرتے ہیں آج ہر تک عقیدے میں بھی غلم ہو رہا ہے میں بھی گرم ہو رہا ہے ہزار مناقب میں بھی گرم ہو رہا ہے ہمارا یہ دین دین اعتبار ہے واپس آئیے میں کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے آگے چل کر نماز پڑھی یہ اون بھی اور یہ نیند بھی اس سے پاک ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے جو الہ باقی میں آپ سے پوچھتا ہوں کے بعد جواب کون سی ہے صحابہ کرام کی ہے دنیا کے کسی بھی ولی کا آپ حوالہ دیں دیکھتے رہے وہ ولی ہوگا متقی ہوگا وہ پرہیزگار ہوگا دنیا کے سارے ولی کر بھی عظمت میں شان میں کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی بیٹھے ہیں رو رہے ہیں کون ہے زید بن ہر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کو نبی علیہ اسلام و اسلام فرمایا تھا عالم حال فرائض اور لوگوں شریعت کا آدھا علم فرائض کا علم ہے وراثت کا علم ہے یہ شریعت کا آدھا علم ہے اور ہمارا کہ اس آدھے علم کا نئے امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے وہ زید بن ثابت ہے نبی علیہ السلام کے سامنے رو رہا زید کیا ہو گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے گھر میں سب سے پہلے سوتا ہوں لیکن سب سے آخر میں میری آنکھ لگتی ہے گھر والے بستر پہ لیٹتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے مجھے نیند ہی نہیں آتی گھنٹوں گھنٹوں بنا رہتا ہوں نیند ہی نہیں آتی میں دیکھتا ہوں گھر والے سارے سو گئے سرہانے پر سر رکھا نیند آ گئی مجھے نیند ہی نہیں آتی آتی کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں یہ ایک پریشانی بتاؤ نیند نہیں آتی نیند نہ آنا بے قراری ہے پریشانی ہے نبی علی اسلام فرماتے ہیں میں تجھے دعا بتاتا ہوں جب تو بستر پہ جاؤ سو باقی دعائیں جو پڑھتا ہے وہ تو پڑھ ساتھ یہ بھی جب تجھے نیند نہ آ رہی ہے کہہ دینا اللہ مغارت النجوم وحدات العیون تحی القیوم لاتا خزو کا سنت ولا نوم یا قیوم آدھی لائی لئی وہ ان یہ کہہ دیا کر اللہ مغارت اے اللہ ستارے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچ گئے حضرت العیون لوگوں نے آرام کر لیا لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی سو گئے سب کو نیند آ گئی تحی القیوم تجھے نیند نہیں آتی اس لیے تو حی القیوم ہے تو تو حی القیوم ہے تیرا تو ہر وقت کائنات کے ساتھ مخلوق کے ساتھ ایک رابطہ ہے لا جی۔ تاخذ کا سینا تو ولا نوم تجھے تو نہ اون آتی ہے نہ نیند آتی ہے یا حیو یا قیوم اللہ میں تیرا اور قیوم ہونے کا واسطہ دیتا ہوں مجھے بھی سلا دیں مجھے سنا دے تاکہ میری راہ سکون کے ساتھ گزر جائے سکون کے ساتھ سیدنا زید بن ثابت کہا کرتے تھے لوگوں نبی علیہ السلام کی اس دعا کی برکات تو میں بتاتا ہوں ایک وقت تھا گھر میں سب سے آخر میں سوتا تھا اب وہ وقت آ گیا ہے دعا پوری ہوتی ہے آنکھ لگ جاتی ہے سب سے پہلے سوتا ہوں سب سے پہلے سوتا بتاؤ نیند نہ قرار پریشان یہ مخلوق ہے خالق اور مخلوق میں فرق کیجیے وہ کیا ہے نہ سرا تو بولا نہ اس کو اون آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے کیوں وہ تو الہ العالمین ہے وہ تو مشکل کشار حاجت روا ہے جب اسے اونگ لگے نیند آئے اور وہ الہ ہو تو بتاؤ کائنات کہاں کس سے رابطہ کرے اپنا نصاب کہاں رکھے کو ڈیوٹیاں ہوں گی اوقات ہوں گے یہ عیام کا وقت ہے یہ سونے کا وقت ہے پوری کائنات والا نہیں یہ پوری کائنات جب چاہے جس وقت چاہے لو ان حکم و آخر حکم و ان تکم و جند حکم لوج تمو فی سعید واحد قربان جائیں میں لوگ ہوں میں الہ ہوں پوری خراب جو تم سے پہلے دنیا سے چلی گئی وہ بھی آ جائے جو تم ہو وہ بھی آ جائیں انسان جن فرشتے سب جمع ہو جاؤ جو آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے لہجے میں اپنی اپنی درخواست رب کے سامنے رکھو میں ایک ہی وقت میں سب کی سن بھی لوں گا اور قبول بھی کر لوں گا بتاؤ یہ ہے الہ یہ ہے الہ سید الخلاق کا معاملہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی جب دو آدمی مقدمہ لے کر آتے دو آپ دونوں کی بات بیک وقت نہیں سنتے تھے ہاں تو سنا تو خاموش رہے ہاں تیری سن لی اب تو سنا تو اب خاموش رہے یہ ہے سید الخر دو آدمی کی گفتگو ہم وقت نہیں سن رہے اور وہ علاج ہے جو پوری کائنات کی گفتگو ایک ہی وقت میں سن بھی رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا خالی اسی آیت الکرسی کے اوپر غور کر لے اللہ کی قسم وہ مر تو سکتا ہے وہ کٹ تو سکتا ہے وہ جل تو سکتا ہے کبھی شرک نہیں کر سکتا لیکن المیہ یہ ہے شریعت نے قرآن کلیم کی تلاوت پر اتنا زور نہیں دیا جتنا غور اور فکر پر زور دیا ہے تلاوت کرو لیکن شریعت نے قرآن کریم کی تلاوت پر اتنا زور نہیں دیا جتنا اس پر تدبر کرنے پر زور دیا ہے غور و فکر کرو جس پر شریعت نے زور نہیں دیا چوبیس گھنٹے ہمارا اس نقطے پر زور ہے کونے کونے میں قرآن خانی کی شکل میں شبینے کی شکل میں قرآن پڑھا جا رہا کثرت سے پڑھا جا رہا جس پر شریعت نے زور دیا ہے کہ غور کرو غور قوم کا ہے نہیں اور سن لیجیے تو عید کی پہچان شر کی پہچان تلاوت نہیں ہوگی ساری زندگی پرانے کریم کی تلاوت کرتے رہے کبھی آپ کو توحید اور شرک میں فرق واضح نہیں ہوگا یہ ہوگا غور غور کرنے سے تو ولا نو ہمیں لوگوں یہ علاقہ ہے اس علاقہ مان لو جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اگلا حصہ انشاءاللہ زندگی تو پھر اگلا حصہ آگے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کو سمجھتے ہیں یہ ایک بظاہر ایک آیت ہے لیکن اللہ کی قسم توحید کے مسائل اللہ پاک نے اس آیت میں اس قدر جمع کر دیے ہیں میں تو ایک طالب علم ہوں اور ایک طالب علم کی پوزیشن یہ ہے میں کم سے کم کوشش کرتا ہوں اختصار دوں اختصار دوں لیکن پھر بھی یہ باتیں ختم ہونے پر نہیں آتی اہل علم کے پاس کس قدر ذخیرہ ہوگا ان کے پاس اس آیت کے بارے کتنا علم ہوگا اور کتنا اس کے اندر باریکیاں ہیں کتنے رموز ہیں کتنے نکات ہیں اللہ ہم سب کو فہمتا فرمائے عقیدے کی سلامتی نصیب فرمائے اور عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق بخشے ان الحمد للہ ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن رسور عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأ وکلبداطن صلی اللہ وکل ضلالتن فنڈار یہ میرے پاس دو تین پرچیاں آئی ہیں جو میں نے ایک اندازہ لگایا ہے دو پرچیوں پر مریضوں کا ذکر ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کے علاوہ جتنے بیمار ہیں اے اللہ تمام کو صحت کام علاج عطا فرما جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما جو ہمارے دوست ایمان پر چلے گئے ہیں اللہ ان کی بخش فرما دے اور تیسری ایک پرچی فوراً جو میں نے پڑھ لی ہے اصل میں میں نے خود ہی لکھوائی ہے وہ در حقیقت ایک طرح کا آپ کا شکریہ بھی ہے اور ایک شکوہ بھی ہے شکریہ یہ ہے کہ الحمدللہ مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ آپ کا ایک بھرپور تعاون ہے جہاں بھی جس حوالے سے اعلان ہوتا ہے اور فراغ تلی کے ساتھ جیبیں کھول کر آپ خرچ کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو جزائے خیر طا فرمائے شکوہ یہ ہے کہ آپ مال کے حوالے سے بڑے دلیر ہیں اور دین کے لیے اپنی اولاد کو وقت کرنے کے حوالے سے اتنے دلیر نہیں ہیں ان کراچی کے مدارس میں جہاں کی آپ کو سرپرستی حاصل ہے اور اتنی بڑی سرپرستی حاصل ہے کہ الحمدللہ حالانکہ اس ملک کا لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے فیصل آباد ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے اسلام آباد ہے لیکن کہیں بھی آپ کو کراچی کے کسی ادارے کا سفیر آپ کو نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا یہاں اعلان ہوتے ہیں اللہ کی توفیق سے آپ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ یہاں کے کسی مرکز والوں کو وہاں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی لیکن آپ آئے دن دیکھتے ہیں ان مرکزی شہروں سے مدارس اور مراکز کی طرف سے لوگ آتے ہیں تعاون کے لیے اگر وہاں کے تو جار اس طرح تعاون کرتے ہیں مراکز کے ساتھ جس طرح آپ کرتے ہیں ان بیچاروں کو جہاں نہ آنا پڑتا یہ ایک بہت بڑی ایک فراخ دلی ہے سخاوت ہے اس ملک میں اس شہر کی اس حوالے سے مثال نہیں دی جا سکتی لیکن دوسرا پہلو اپنی اولاد کو دین کے لیے وقت کرنا اس حوالے سے بڑی کمزوری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مختلف گھروں میں مختلف خاندانوں میں اور برادریوں میں نوجوان دین کا علم حاصل کریں گے انقلاب آئے گا ہمارے پاس بچے آتے ہیں تھر سے بچے آتے ہیں بیچارے پڑھ کے آخر انہیں وطن جانا ہوتا ہے پنجاب سے بچے آتے ہیں فراغت کے بعد ان کی دلچسپی اپنے وطن کے ساتھ ہوتی بلوچستان سے آتے ہیں پڑھ کر ان کو اپنا وطن عزیز ہے وہاں چلے جاتے یہاں ہم ویسے کے ویسے خالی رہتے یہاں جو تبدیلی آئے گی وہ یہاں کے نوجوان پڑھیں گے علم حاصل کریں گے میری خواہش یہ ہے کہ مسلمان ایک عالم ہو اس کے بعد وہ تاجر ہو وہ عالم بھی ہے اور تاجر بھی ہے عالم بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے عالم بھی ہے انجینئر بھی ہے عالم بھی ہے اور بزنس مین ہے کاروبار کر رہا ہے تو ہی کچھ اور ہوگا تبدیلی آئے گی تو آج میری درخواست یہ ہے کہ اللہ کے لیے مختلف گھرانوں سے نوجوان جو ساتویں کلاس میں آٹھویں کلاس میں ہیں میٹرک پڑھ رہے وہ آپ ہمیں دے اور اب میں نے کوشش کی ہے اپنی مصروفیات کو سیڈوں پر چھوڑ کر اب دو ہی مرکز ہیں جہاں میں نے اپنا وقت تقسیم کر دیے ہے صبح المحد الصلفی صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھانے کے لیے الحمدللہ وہاں جا رہا ہوں وہاں سے سیدھا پونے دس بجے دس بجے ماں شیخ بدی ان میں آ جاتا ہوں اور بارہ بجے تک میں یہاں پڑھا رہا ہوں میری خواہش یہ ہے کہ یہاں کے نوجوان صبح کو وقت دیں اور وہاں داخلہ لیں اور پڑھے اور یہاں کچھ تبدیلی ہے اور یہاں انقلاب ہے اور یہاں سے اٹھنے والے فتنوں کا کڑا کما کیا جائے یہ میری آج کی درخواست تھی آپ ساتھی اس پر غور کریں گے اور اس کا سمرا اور پتہ آپ کو اس وقت چلے گا جب روح قبض ہوگی اس وقت بندہ سوچے گا کہ کاش ساری اولاد کو میں علماء بناتا حفاظ بناتا اور یہ کام دیکھے رزق کا وعدہ اللہ پاک نے لیا ہے اللہ پاک کا وعدہ ہے اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ عالم بنا کر اس کو مسجد میں کونے بٹھا دیں آپ کاروبار اس سے کروائیں آگے چل کر وہ کاروبار بھی کرے وہ ڈاکٹر بنے کچھ بھی ہے لیکن اس کا پہلے صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے تمام بھائیوں سے درخواست ہے اپنے اپنے گھروں سے نوجوانوں کو دیں جو اچھی عمر کے ہیں بارہ چودہ پندرہ سال کے ہیں ہمیں دیں اور انشاءاللہ کچھ تبدیلی آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے اکول کو